آج سنت کے مطابق ایک نکاح ہے اگر اس وقت موقع مل گیا اور میں جمع آج کوشش تو کروں گا ایسی وقت ہو جائے لیکن اگر مضمون سمیٹنا مشکل ہو گیا تو پھر ان شاء اللہ بعد میں نہ والے اور نکاح سے مطابق بھی بات سنائی جائے گی بلکہ آج زیادہ تر نکاح سے متعلق مسائل بیان کیے جائیں گے نمبر ایک یہ ہے کہ سب سے برکت والا نکاح کیا ہے اور نکاح ہے فرماتے ہیں کہ برکت والا نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم ہو سادگی ہو وہی پیسہ بچا کر اپنی بیٹی کو دے دو داماد کو دے دو مسجد میں دشوا دو کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کرو مشورہ کرو لیکن آج لڑکے والے دعوت ولیمہ کھلاتے ہیں تو دعوت ولیمہ جو مصنوع ہے لڑکوں کے لیے ہے بیوی جس کے جس کے گھر بہو آتی ہے اس خوشی میں جی۔ مگر آج اڑتا مانگا لڑکی والا بھی اتنا ہی خرچ کرتا ہے بارہ بارہ پچاس پچاس آدمی بسیں اور بسیں پر بسیں آ رہی ہیں یعنی لڑکی والے کو بھی لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے کھلانے پلانے میں اب جس کی پانچ چھ لڑکیاں ہیں وہ چھ لاکھ کا انتظام سوچتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر چوری کرتا ہے ڈاکہ مارتا ہے رشوت لیتا ہے اور لڑکے والوں کو بھی اتنا دال بریم کھلانا ضروری نہیں ہے شامیانہ لگے دس ہزار آدمی آئے اور لاکھوں روپیہ کھلانے کا ہو پانچ آدمی سے ہو سکتا کسی خاندان والے کو کوئی نہ بلائے اس کو شکایت کہا نہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صحابی نے دعوت ولیمہ میں نہیں یاد کیا مدینہ شریف کی چھوٹی سی بستی میں یہ تو کراچی کو بہت بڑی ہو سکتی آپ نے دیکھ کپڑا دیکھ کر پہچانا ہمارا تم نے شاید نکاح کر لیا تھا کپڑے پر کچھ رنگ لگتا تھا اس سے اندازہ لگا کر سمجھا لیکن آپ کو ذرا بھی ناگوائی نہیں ہوئی کہ تم نے ہمیں ولیمہ میں کیوں نہیں پڑا جب سے امت ان خرافات اور تکلفات میں مبتلا ہوئی ہے آج مقروض ہونا سود لینا سودی قرضے لینا رشوت لینا یہ برائیوں کی جڑ یہی خرچے نکاح کی برکت جب کم خرچ کرنے میں ہے تو برکت کیوں نہیں دیتی ہے امت کیوں زیادہ خرچ کے نام کر کے برکت سے محروم ہو جاتی ہے میرے شیخ شاہ صاحب شا کو بہت بڑے موسس خاندان میں اپنی بیٹی تھی جو مزید سے شروعات بہت بڑے حکیم کے بیا علی گڑھ کے پروفیسر حکیم عرفان اللہ صاحب ان سے فرمایا کہ اپنے تم تم اپنے بیٹے کو لانا اور ایک بچہ اور لانا تین آدمی سے زیادہ نہ آنا علی گڑھ سے ہر گئی یعنی ابا جان آئے اور بیٹا جو داماد بننے والا اور ایک بچہ اور لا سکتے ہو چوتھا نہیں آئے گا کو کہتے ہیں سادگی لیکن نہ کر جائے ارے ناک تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اگر سادگی سے رہتے تو آج عزت ہماری اللہ تعالیٰ کے رستے کی موئی بنتی بنتی آج کل موئی پہلے عورتیں گالی دیتی تھی ارے موئی مردہ عورتوں کو عورتیں کہتی تھی ارے موئی یعنی آئے مردہ مرنے والی اب آج موئی بن گئی اس میں بے حیائی کی حد ہے کہ دلہن اور دولہا کے علاوہ غیر محرم تمام سب اس دولہا کے دوست بھی کھڑے ہوئے اور گھر گھر اس کی زیارت کرائی جاتی ہے اپنی بیٹی اور اپنی بہو کو غیر مردوں کو دکھا دکھا کر انعام دیا جا رہا بے کی پھر کہتے ہیں کہ صاحب روزی میں برکت نہیں ہے صاحب پریشانی ہے روزی میں برکت نہیں کہاں سے برکت آئے گی جب اللہ تعالیٰ کو غضب اور اللہ کے ناراضگی کو کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے برکت لے لیں گے سن لو بھائی وظیفہ سے رحمت کا ٹرک آ جائے گا لیکن اگر گناہ نہیں ہم چھوڑیں گے تو گناہوں کا ترک بھی رہے گا شاید نہیں دے گا اللہ کے غضب کا آ جائے گا گناہ سے اور وظیفہ سے اللہ کی رحمت کا ترک بھی آ جائے گا دونوں ایک دوسرے کو شاید نہیں دیں گے غضب نہیں ہٹے گا تو رحمت بھی نہیں ملے گی وظیفہ پڑھنے سے رحمت نہیں ملتی گناہ چھوڑنے سے رحمت ملتی گناہ چھوڑ کر بیشک وظیفہ پڑھو پہلے بتاؤ بتاؤنا کتے کا لگا کر ادھر لگاتے ہوں یا پہلے کپڑا دھو کر کے پھر ادھر لگایا جاتا اللہ کا ذکر ادھر ہے مگر گناہوں کی بدلو سے پہلے پاک کر لو لیکن جب تک گناہ نہیں چھوٹتے یہ مطلب نہیں کہ آپ نے نمازی میں کرو جو فرض موقع ہے اللہ کا نام بھی لیجیے لیکن یہ عقیدہ اس عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ گناہ چھوڑنا کوئی ضروری نہیں وظیفہ فوٹے رہو سب کام ہو جائے گا نہیں نا فرمانی اللہ کی چھوڑنا سخت ضروری ہے کہ ایک سانس بھی خدا تعالیٰ کی ناراضگی میں جینے والا اپنے اوپر خدا کے غضب کو حلال علم یہ تو ہاں کرا کر لے تو دیکھو بھائی اور ایک غزل اور سنی صاحب نے آج ہی بتایا مجھے کہ میں بیس سال کا جوان میں نے داڑھی رکھی تو ستر سال کی گڑیا بھی ہم کو کہہ رہی ہے چچا نیا میں نے کہا کیا بات ہے یہ مذاق یہ مذاق ہے کہ داڑھی منا دے چچا سن کر ڈر جائے میں نے اس سے کہا اس نوجوان لڑکے سے کہ ظالم اگر ستر برس کی بڑھیا آپ اس کو چچا کہتی ہے تو تیری عزت ہے یا ذلت ہے تمہیں تو اس عزت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی لڑکی برقع پہن لے سترہ سال کے اٹھارہ سال کی لڑکی اگر برقع پہن لے تو اس کے خاندان والے اس کو کیا کہتے ہیں اما بڑا راستہ دے دو اب وہ اٹھارہ سال کی لڑکی جاتی ہے برقع سے تو ہمیں اما بننا پڑو ارے ظالم تجھے اللہ عزت دے رہا تو ابھی سے اماں بن گئی اور بڑے بڑے تجھے اما ہیں شکریہ ادا اللہ عزت کی تجھے کیا چاہتی ہے تو اس کو چھوکری کہیں یہی میں کہتا ہوں ایک بڑے گیا میرے دوست تھے علامہ شملی کے بھتیجے ساٹھ سال کی عمر میں ایسی داڑھی لمبی تھی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت داڑھی بس کر کھڑے ہوئے تو لڑکے بیٹھ گئے جو لڑکے بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہا سچا میں آ کے بیٹھ جاؤ میری سیٹ پر تین سے دس سال بڑے ستر سال کا اپ ٹو ڈیٹ ٹائر لگائے ہوئے گاڑی بنائے ہوئے اور پھر بہت کسی اچھے دفتر میں اس نے کہا صاحب میں اس اس سے پوچھا میرے دوست کے آپ کی کیا عمر ان کا سات سال تو اس نے لڑکوں سے کہا میں دس سال اس بڈھے سے بڑا ہوں تم لوگ مجھے کیوں نہیں بیٹھاتے ہو مجھے کیوں نہیں چچا کہا تو لڑکوں نے کہا تم تو بھتیجے لگ رہے ہو اور چچا کہاں لگ رہے ہو گاڑی منگا کے داڑھی منڈانے کے بعد تم کو بھتیجے لگ رہے ہو چیسا تو جب اتنی بڑی داڑھی رکھا اور ایک غذب یہ ہے کیا کہو ہے خاندان کی لڑکی نماز روزے والی گرفا ہونے والی پیسے کی لالچ میں اس کے ماں باپ نے بدین رشتہ کو دے دیا جو بے نمازی تھا اور بالکل امریکہ کی تعلیم یافتہ جب وہ اپنے گھر گئی برقع اڑ کر تو اس نے برقع آگ لگا دی اس نے برقع اٹھایا اور پیاس لائی لگائی اور کہا میرے ساتھ الیکشن چلنا پڑے گا الفسٹن اسٹیٹ خوب لپسٹک پلسٹک لگا کر ننگے ویسے ویسے پوریا لباس میں ٹیڈی بن کر یہ گرفا ہوتا کہاں پرانے والا چکر میری عزت میری تو عزت اٹھ جائے گی کیسا گرفا والی بیوی لایا پرانی فیشن والی ہاں جس چیز کو اللہ اور رسول نے عزت بخشی تھی عورت کی عزت عورت کی عزت بتاؤ کس چیز میں پردے میں رہنے سے ہے یا ننگے پھرنے سے کیا عورت چاہتی ہے کہ ان کے گالوں اور بالوں کا احترام اس طرح کیا جائے کہ نوجوان لڑکے ان کو وہ سیٹی بنائے اور بری نظر سے دیکھیں عورت کا احترام یہی تھا کہ نماز روزہ کرتی اور شوہر کی خدمت کرتی بچوں کی پرورش کرتی اور گوٹے سے باہر نکلتی لیکن نہیں فیشن فیشن بیوی کو ساتھ لے کر بازاروں میں کرنا کیرتن میں پھرنا جگہ جگہ یہ شوہر صاحب اپنی عزت سمجھتے ہیں اگر دور والی ہو تو انہیں شرم آتی یہ کیا عزت ہے یہ عزت ہے یہ تمہاری بیوی تو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں بے شرمی اور غیرت کی حد جب انسان دے اللہ کی آفرمانی کرتا ہے تو اس کی عقل پر بھی اوتار آ جاتا ہے کہ اچھی بات اسے بری لگتی یہی آج میں نے تلاوت کی تھی اپن جی نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان برائی کو اچھا دکھا دیتا ہے پھر بری باتوں کو لوگ اچھا سمجھنے لگتے ہیں خواتین بھی اس کو اچھا سمجھنے لگتی ہیں قوم جو اللہ والی نہیں ہے جو خاتون نیک ہے پردیش سے رہتے ہیں برقع استعمال کرتے ہیں اللہ والی ہیں نماز روزے والی ہیں ان کا احترام ہم پر لازم ہے ہم ان سے دعا لیتے ہیں لیکن جو عورت بے پردہ پھرتی ہے اپنے گالوں بالوں کو دکھا کر نوجوانوں کا نام ملتی ہے اس لانت والی عورت کا ہمیں نے تناحیز نہیں کریں ہمارے تقریب کا موضوع اس یہاں یہی ہوتا کہ ہمارے نوجوان بچوں کو بے پردہ عورتوں کے گال اور کالے بال ان کو ان کا ایمان نہ ضائع کر دیں یہی وجہ ہے کہ ایک میرا دوست یہاں سے ہانگ کانگ گیا اور ہانگ کانگ میں بے حد بے پردگی ہے لڑکیاں اور بلاتی ہیں سڑکوں سے کہ آؤ یہاں ہم میں ہم مالش کریں گے نہلائیں گے انہوں نے مجھ سے کہا میرے دوستوں سے کہا کہ اگر خانقاہ حاصل ہاں کیا اقبال بلاک نمبر دو کی خانقاہ کی تقریریں ہم نے نہ سنی ہوتی اور اللہ کے غضب و قہر اور ان کی حسن کی ویرانیہ قبرستان میں یہ سامنے نہ ہوتا تو ہم گنا میں اترا ہوا بتاؤ قبرستانوں میں احترام ہوتا ہے حسن کا بتاؤ ہے کسی معشوق نوجوان بچے کو دیکھ لو قبر کھود کر جو اس کے عشق نے کتنے لوگوں کو حضرت حامی رام تلا بنواتے ہیں کہ یہ مرض تین قسم کا ہے عشق مزاجی کا بعض لوگوں کو حسین لڑکوں سے عشق ہوتا ہے لڑکیوں سے انہیں بالکل میلان نہیں ہوتا اور بعضوں کو حسین لڑکیوں سے میلان ہوتا ہے اور ان کو لڑکوں کی طرف سے کھلاتی اور بعضوں کو دونوں مرض ہوتا ہے بعضوں کو دونوں مرض ہوتا ہے کیا مطلب لڑکا مل گیا اس سے مطالعہ کر لیا لڑکی مل گئی اس سے مطالعہ کر لیا حکیم نے خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بعض میں بیان فرمایا اب بتاؤ یہ حسن کی بے حرمتی ہے معشوقوں ہاں، میں خالی عورتوں کو نہیں کہتا حسین لڑکوں کو بھی نام لیتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ خبر میں جاؤ قبرستان جا کر دیکھو کہ اگر تم کو عشق ہے کسی حسین لڑکے کا تو قبرستان میں جا کر دیکھو کہ اس کے بال اور گالوں کا کیا حال ہے اور گناہوں کے اعضا کا کس طرح سے کیا خاک بن گیا سب معاملہ ساری چیزیں مٹی ہو گئی معلوم کرو کہ تم کون سے گال کس مٹی کو بوسا دیتے جن آنکھوں سے تم متاثر تھے ذرا قبرستان میں دیکھ تلاش کرو کہ وہ مٹیاں کہاں گئیں اسی لیے میرا شعر ہے کسی خاطی پہ مت کر خار اپنی زندگانی کو کسی خاطی پہ مت کر خار کسی خاطی پہ مت کر خاص اپنی زندگانی کو اور جوانی کر پیدا اس کر کے جس نے بھی جوانی کو میں اپنے نوجوان بچوں کی بیماری کی وجہ سے آپ وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں یہ موضوع عشق مجازی اور بدنظری کا زیادہ رہتا ہے میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ کسی گاؤں میں حیضہ پھیلا ہو تو زکام و نظر کی فکر کی جائے گی یا حیضے کی بولو بھائی بھاگلا جو پھیلا ہوا بتاؤ بد نظری حسن کی یہ ویڈیو یہ سنیما فلمی گانے آج ہمارے نوجوان بچوں کو کس طرح یہ تباہ کر رہے ہیں گھر میں محنت کی طرح والوں والے کیا پتا کہ کیا ہو رہا جب تک حسن کی ویرانیاں اور قبرستانوں کے حالات نہیں بیان کیے جائیں گے ہمارے نوجوان بچوں کی ایمان ان سے جو ننگی پھر رہی ہیں سایہ رہا ایک ایک نوجوان بچے نے مجھے بتایا سید بہت شریف اتنا پکا نمازی اس نے کہا چھ مہینے سے میں نے نماز نہیں پڑھی میں نے کہا کیا اور چہرہ پیلا ہٹ بھی نکل آئی آنکھیں اندر کو ڈس گئی میں نے کہا ارے تمہیں کیا ہو رہا ہے ہوئی ہو رہی پھر نہیں چھ مہینہ ہو گئے نماز نہیں پڑھا ہر وقت میں ناپاک رہتا ہوں میں نے کہا کیوں ان کا مجھے ننگی تصویر حالت میں جس کو ویڈیو کہتے ہیں ایک لڑکے نے دکھا دیا اب ہر وقت مجھے وہی خیال رہتا سستے میں بھی وہی خیال رہتا ہے اگر نماز پڑھتا بھی ہوں تو سستے میں وہی ننگی فلم شامل ہوتی ہے ہاں حکومت کی بربادی پر آج یہ موضوع زیادہ بیان کرتا ہے تو بسوں کو احمد احمد اور یہ اشکال ہوتا ہے یہاں یہ میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے میں تو ابھی بھی جسمانی ہوں میں جسمانی حکیم بھی ہوں میرے پاس ایسے نوجوان ہوئے ویران آئے جنہوں نے کہا میں ہم زہر کھانے گے بدکاری بلندی منہ کالا اتنا زیادہ کیا گناہوں سے کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے اور شادی ہونے والی ہے ہمیں علاج کرو یہ زہر کھانا پڑا حسینوں سے جسے پالا پڑا حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے اسے اسے بس کھانا پڑا اس کے دو معنی اگر جدائی ہوئی حسین نہیں پایا تو اس کے کم میں سنکھیا کھا کے مر گئے اور اگر مل گئی ہو یا مل گیا معشوق یا معشوق تو اپنے اسٹاف اتنا ضائع کر دیا کہ نامر ہو گئے اور سنکھیا کا کشتہ کھلانا پڑا حکیم صاحب کو دونوں حالت میں نسل میں بھی جدائی میں بھی سنکھیا کھانا پڑا داستان میرے سینے میں ہے کہ اگر میں کتاب لکھوں خوش نشق کے تصادم کی بربادیاں اور صحت کی خرابیاں اور ایمان کی ویرانیاں تو پانچ ہزار سطح کی کم سے کم میری کتاب ہوگی پھر بھی میں نے کتاب مختصر سے لکھ لی اس کا نام روح کی بیماریاں اور ان کا علاج ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج کو تو کھانا مظہری سے دستیاب ہے اس کو دیکھو کسی شخص کو میرا یہ موضوع پسند نہ آئے میری خانقاہ چھوڑ دو میرے پاس نہ وہ مرد آئے نہ وہ عورت آئے جس کو میری تقریر سے مناسبت نہ ہو اور وہ کہتی ہو کہ مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے جب آپ حسن کی ویرانیاں اور عورت کی جوہروں کی بیان کرتے ہیں آپ بتائیے یعنی قبرستان کی حسن کی ویرانیاں اور تباہ کاریاں پیش کرنا تاکہ نوجوان بچوں کا ایمان بچ جائے اور یہ یہ فلمی دنیا اور نندی جو عورتیں پھر رہی ہیں ان کی استھلی سے ہمارے نوجوان بچوں کی زندگی بچ جائے یہ بتاؤ یا اس میں عورت کا احترام ہے یا نہیں عورت کا احترام کس بات میں ہے یہ عورت کی بے حرمتی ہے یا اس کی حرمت اور عزت ہے کہ اس کو بل حوث اور لالچی لوگوں سے اور بدکار اور فاسق لوگوں سے اس اس اس کو بچایا جائے کے کے بالوں اور حسن کی صلاحیت دکھائی جائے یہ دوسری بات ہے کہ اس کا کوئی ایسا آسنا ہو جس سے کہ وہ اس کو خطرہ ہو کہ ایسی باتیں سن کر کہیں میرے حسن کی قیمت میں گھٹ جائے مجھے ایسی ایسی روحوں کی ضرورت نہیں جس کو میری تقریر سے پریشانی ہوتی ہو میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو سمر لمبے سے ناز نہیں میری تقریب کی اصلاح کرنے کا حوصلہ نہ کیجیے نمر نہ عورت ڈاکٹر کی جو مریض یا مریضہ ڈاکٹر کی اصلاح کرے ڈاکٹر پر فرض ہے کہ اسپتال سے اس کو گیٹ آؤٹ کر دیں آپ بتائیے آلو بیچنے والی یا سبزی بیچنے والا یہ کسی ڈاکٹر کے لیے مشورہ دے سکتی ہے یا دے سکتا ہے کہ آپ کا کیش فلو جو ہے ڈھائی سو ہزار ڈھائی ہزار میری کا کیوں ہوتا ہے آپ اس سے کم میں بھی کام جا سکتا ہے آپ بولیے کسی مریض کو ہاتھ ہے تو ڈاکٹر کو مشورہ دے کہ صاحب یہ مضمون کیوں زیادہ بیان ہوتا ہے میرے پاس بیس سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اتنا شکریہ لوگ میرا ادا کرتے ہیں کہ آپ آپ کی تقریروں سے ہم بہت بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بھیانک زندگی میں سے اللہ نے ہمیں عشق مزاجی سے عورتوں کے چکروں سے ہمیں نجات ملی میں ان نیک بیویوں کو جو ہیں اللہ والی ہیں وہ ہماری مراد نہیں ہوتی ہم تو ان کی دعائیں لیتے ہیں آج بھی یہاں ہمارے گھر میں ایسی خواتین موجود ہوں گی کہ جب ان کے ٹیلی فون آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا کوئی خاتون کہتے ہیں ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہم بھی ان سے کہتے ہیں دعا کرنا ان کو ہم اللہ والی سمجھتے ہیں میری مراد جو یہاں ہوتی ہے یہ وہ سبھی سوتے ہیں جو مہنگی پھرتی کچھ اصل استعمال کرے اپنے طاقت اور احمد بھی نہیں ہونا چاہیے میری مراد کو سمجھ لو میں خواتین کی جو حرمتی نہیں کرتا ہوں میں اللہ والی عورتوں کا بے حد احترام کرتا ہوں ان کی دعاؤں کا میں محتاج ہوں میں سوال بھی کرتا رہتا ہوں ان کو کہ بھائی ہمارے ہم کو بھی دعا میں یاد رکھنا جب ہم کسی حسن کی ویرانیہ بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ بھی وہ حسین ہوتے ہیں جو جو ننگی پھر رہی ہیں بس اسٹاپوں پر اور مخلوط تعلیم میں شامل ہے اور لڑکوں کو اشارے کر رہی ہیں ہمارے نوجوان بچوں کا ایمان ہوتا ہوگا میں اس طرح حسن کا احترام کروں ایسے حسن کے احترام پر میں لانا بھیجتا ہوں جو ہمارے نوجوان بچوں کا ایمان بھی ضائع کر دیں بتاؤ نہ جاتا میرے پاس پھر میں نے اس کو علاج بتایا سب لوگ سن اس مراضی کا علاج اس اس بچے کو جو چھ مہینے سے بے نماز ہو گیا چہرہ پیلا ہو گیا ہڈیاں اس کے تو میرے حقیقت مجھے منت ملنا سب نے یہ علاج ہوتا ہے کہ اگر کسی پر نظر پڑ جائے اس کی اس کی محبت دل سے نہ نکل رہی ہو تو عشق مجازی غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالنے کا علاج سن لیجیے آپ غور سے یہ بڑی مشکل سے مدد نکلتا ہے جان لیوا ہے اور استاد تک پہنچا دیتا ہے نمبر ایک صاف کپڑے پہن کر پتر لگا کر پانچ تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھے اور لا الہ جب کہے تو دل میں خیال کرے کہ دل میں جتنے بت ہیں جن کے جن کے غیر اللہ کے سے ہیں سب کو میں دل سے نکال دیا اور دل ہمارا عالم ہو گیا اور جب سمجھ لیں دل میں اللہ کا نور آ گیا اور میری لا الہ الا اللہ شہادت تک جا کر اللہ سے مل گئی حدیث مشکا کی حدیث ہے کہ جب بندہ زمین پر لا الہ اللہ پڑھتا ہے تو یہ لا الہ الا اللہ کہاں جاتی ہے ساتوں آسمان پار کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی ہے مشکا کی روایت مشکا شریف ملتی لا الہ الا اللہ اللہ تو جس کو توفیق ہو جائے لا الہ الا پڑھنے کی ایک تصویر یا پانچ تصویر تو سمجھ لو کہ اس بہانے سے ہمیں اپنے مولائے کریم کی ملاقات ہو رہی ہے ہم لگ جا سکے تو ہمارا کلمہ تو جا رہا ہے اللہ سے مل رہا ہے عاشقوں سے پوچھو اس کی کیا قدر ہوتی بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں بس ہے اپنا ایک نالا بھی اگر پہنچے وہاں گھر سے کرتے ہیں بہت سے نالا اور فریاد ایک علاج ہو گیا نا خاص تصویر ان شاء اللہ دوسرے میں دل کی کایا بدل جائے پاگل اگر ہوگا تو فائیو ٹین سب چھوٹ جائیں گے اور اللہ کے نام سے نیند بھی آنے لگیں گے نمبر دو تصور کرو کہ ہم قبرستان میں مر چکے اور ہمارے گناہ کے اور کیڑے کھا رہے ہیں جن آزاد سے گناہ کیا جاتا اور اس عورت کا یا اس لڑکے کا تصور کرو دیکھو ہمیشہ میں لڑکا اور لڑکی دونوں کو بیان کرتا ہوں نہ جانے کس کون سی پاگل ایسے ہم آپس سے ہے کہ جن کو یہ اس میں یہ محسوس ہوا کہ اس میں عورت کی بے حرمتی ہو جاتی ہے یعنی ان کے گالوں بالوں کی کمی نہ کیجیے یہ اس بے پردگی سے اور اس مدازی سے ایسے ایسے ایسے ایسے حالات خطرناک پیدا ہوئے سنیے دو قصہ اس کو میں یاد دلانا اس مدازی کا علاج حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی لواز بھی بیان کرتے ہیں یہ تقسیم سے پہلے ایک جوڑا شوہر اور بیوی اپ ٹو ڈیٹ دونوں بالکل بے پردہ برقع اور نہیں اپنی بیوی نوجوان کو خوب عمدہ لباس پہنا کر شملہ کی ہوا کھا رہے شملہ جانتے ہو جیسے مری کی ہوا کھائی جاتی شملہ منصور ہندوستان میں ہے اس زمانے میں وہاں انگریزوں کے بنگلے ہوتے تھے گرمی کا موسم تھا انگریز کے بنگلوں پر دو گورے فوجی اس کی حفاظت کے لیے پاسوان تھے دونوں انگریز تھے وہ بھی انگریز تھے انگریزوں کو گورا کہا جاتا تھا دو گورے بندوق نہیں کھڑے تھے یہ اپ ٹو ڈیٹ ٹائی لگائے ہوئے اپنی نوجوان بیوی کو بے پردہ خوب حسین بنا کر فیشن دکھا رہے تھے کہ یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے ہم لوگ تو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ترقی یافتہ ہیں وہ پرانا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوز بلّہ اور وہ زمانہ نہیں رہا اس بے کا آغاز سنیے جو اللہ علیہ کے ہیں بزرگوں نے بیان کیا وہ میں آج مسجد میں بیان کر رہا ہوں ان دونوں چوکی دار جو انگریز تھے سال بھر ہو گئے تھے لندن سے آئے ہوئی آگ لگی ہوئی تھی بے پردہ عورت کو دیکھا کیا ہوگا بتاؤ ارے ظالموں اپنے اوپر رحم کرو ہماری تقریب کی قدر کرو نہیں تم کو فائدہ ہوتا تو چھوڑ دو خاندان میں آنا ایک پاؤ گوشت کو چھپا کے لے جاتے کیوں کہ کہیں چین نہ اڑا دے دکھاتے ہوئے لے چلتے ہو آدمی ایک پاؤ گوشت کیوں کیوں چھپاتے ہو تھیلے میں کہ کہیں چین نہ کھا جائے اڑا لے ایک پاؤ گوشت کو بلی سے چھپاتے کہیں دودھ بلی نہ پی جائے اور اگر سو سو ایک ہزار کی نوٹ ہے دس بیس تو وہاں بس کے کھڑے ہوتے ہوئے جیب پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ کوئی کترا نہ مار دے جبکہ ان چیزوں میں خود اڑنے کی صلاحیت نہیں موت میں اتنی طاقت نہیں اڑ جائے دودھ میں اتنی طاقت نہیں اڑ جائے گوشت میں اتنی طاقت نہیں ان کے چیز کے پاس پہنچ جائے لیکن عورت کے اندر کس کی میں کتنی آپ ہیں کہ عورتیں خود اور ہو کر گھر سے باہر کرنی تو ایک پاؤ دودھ کی مدد کرنے والوں ایک پاؤ گوشت کی حفاظت کرنے والوں ایک ہزار کی نوٹ کے ہاتھ رکھو جیب قدروں سے بچانے والوں تمہیں شرم وغیرہ کو اکیلے بھیج دیتے ہو جاؤ جاؤ اکیلے چلے نازر آباد چار نمبر میں میں بیس سال رہا وہاں کا پرنسپل میرا دوست آزم کرتا اس نے کہا کہ صاحب ایک قصہ سنا لیے سن لیجیے ایک صاحب آیا انہوں نے کہا میری لڑکی تین دن سے گھر نہیں آئی دیکھیے آپ کی حاضری ہے پرنسپل صاحب نے کہا میں نے اس سے کہا کہ تمہاری لڑکی روزانہ حاضر ہے اور سارے سبجیکٹ میں حاضر رہتی ہے اور یہاں سے تمہارے گھر میں جائیں ہم اس کے ذمہ دار نہیں تو ابا جان کیا کہتے ہیں اوکے اوکے کوئی بھی اس کو روکے مگر ہماری طرف سے روکے سبھی اس کہیں کا دیتا گا یعنی اس نے کہا کہ کالج کی غیر حاضری نہ ہو کہیں بھی رات رہے کسی لڑکے کے پاس ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ سواد کر کے رونے لگے کیونکہ ظاہر کی نمازی آدمی اللہ آج میں اگر اس مرض کا بیان کرتا ہوں جس جس شخص کو میری ان باتوں سے مناسبت نہ ہو اور اس کو اس کو بجائے فائدہ کے وہ اس کو اس کو سمجھتا ہو کہ کیا بات بار بار یہاں یہ مضمون ہوتا ہے تو میں حیض ہی کا انجیکشن لگاؤں گا میں کالراہی کی جراثیم میں مکس دوائیں ڈالوں گا جس کو مزہ نہ آئے سکون نہ ملے اچھا نہ لگے وہ جاؤ مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں مولانا عبد السبحان صاحب کا بیان مولانا تقریر عثمانی مولانا مفتی علی حسن صاحب بہت سے بزرگوں کی نقل سے ہو رہی اختر کو دو ایسے شخص کو فائدہ بھی نہیں ہوگا جس شخص کو مناسبت نہ ہو اس کو فائدہ بھی نہیں ہوگا یہ بدگمانی ہے یہ بدگمانی میرے ساتھ اسی حقیمت حامی رحمت اللہ فرماتے ہیں فائدہ ہمیشہ بزرگوں سے دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے یا تو انتہائی محبت ہو اس بزرگ سے یا انتہائی سمجھدار ہو ہر بات میں اسے سمجھ میں بات آ جائے کہ اس میں یہ نقطہ ہے بے خوف آدمی یا بے محبت کا آدمی جس کو حسن نہ ہو ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا پھر میں اسی لیے اعلان کرتا ہوں کہ کوئی میری اصلاح کرنے کسی پہ چھوڑ دو مریض کا حق نہیں کوئی ڈاکٹروں کی اصلاح کرو میری بات اچھی لگے مفید ہو آپ کو آئیے شرابوں پر ہم آپ کے لیے دعا کو ہیں ہر ہاتھ میں بیمار روزہ روزے مبارک کے سامنے بیت اللہ ہوں کہ خدا جو خان کا جائے اس کو سائبر نسبت بنا دیجیے میری دعا میرے آپ نانوں کی خبر کو بہت نالائق اور احمد ہے جس نے مجھے فون کیا کسان عورت کی اس میں بے حرمتی ہوگی جو عورت اگر آج نہ آئی ہو تو جو خواتین آئی ہوئی ہیں اس عورت تک یہ میرا پیغام پہنچا دیں کہ اگر ہرگز نہ آئے ہمارے یہاں میں یہی مضمون ہمیشہ بیان کرتا ہوں جس کا آج کل حیرا پھیلا ہوا ہے جس سے امت کے بچے تباہ ہو رہے ہیں بتائیے اگر اس جوڑے کو جو شملہ گیا تھا کوئی مولوی کوئی اللہ والا اس کو سکھاتا کہ بیٹا بے پردہ مت لے جاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی کی حرمت احترام اٹھ جائے ان دونوں فوجی چوکی داروں نے بندوق لیے ہوئے شملہ جو کہہ رہا تھا کہ بیوی کو بے پردہ اس کو زبردستی گھسیتا شہر کے سامنے جناب مطالعہ کیا دیکھ لو حضرت خانی کے بعد سے حیران اللہ علیہ اور اپ ٹو ڈیٹ بنو اور ماڈرن چلو ننگی باہو بیٹیوں کو پھراؤ یہ عذاب دیکھو یعنی شور تھا دیکھ رہا کھائی اپ ٹو ڈیٹ بنا ہوا اور اپنی بیویوں کا ڈے اپنی بیوی کا ڈے اسٹائل دیکھ رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ بندوں کھا لیتے یہ اگر برقے میں رہتی آج تک برقے والی عورت سے جنا نہیں ہوا اگر ہوا نہیں تو بے پردہ کہیں رہی ہوگی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ ہر بار اپنی نگاہ کو کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی بہو کسی کی خالہ کسی کی بہن کسی کی ماں پر نظر نہ ڈالو یہ احترام یہ ہے احترام یہ نہیں کہ میں مضمون بیان کرنا چھوڑوں اور تم تم شان کی طرح پھرتے رہو تمہیں یہی سننا پڑے گا اگر تمہیں اپنی اسلام سن لو بتاؤ احترام عورتوں کا تقوا میں ہے یا نافرمانی میں بتاؤ عورت کا احترام تقوا پرہذگاری میں ہے یا یا یا اللہ کی نافرمانی میں ہے اور اس نیش کو اتنا زیادہ دکھایا جائے عورت کو ایسا حرمت احترام دیا جائے کہ جس سے لوگ اس کے عشق میں تراؤ جو خاتون پردے سے رہتی ہیں نماز روزے والی ہیں الحمدللہ یہاں میرے مجمعے میں بہت ہی اللہ والی بھی ایسی آتی ہیں جن کی گاؤں کے ہم استاد ہیں اور خواب و شہادت دے سکتی ہیں گواہی بھی دے سکتی ہیں کہ میں کبھی ٹیلی فون آیا ہے تو میں نے کہا مجھے بھی دعا میں یاد رکھوں اگر میرے قلب میں حرمت نہ ہوتی میرے قلب میں ان ماؤں اور بہنوں کا احترام نہ ہوتا تو میں ان سے دعا کی درخواست نہیں کرتا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے آپ کرتے ہیں ان کو رکھیں بھروسہ بڑھائیے چاہے کچھ بھی ہوتا رہے ابھی آپ نے اسی کراچی میں سنا ہوگا شملہ والا قصہ کراچی میں کہ تین اور لڑکیاں اپنے باپ کے ساتھ شادی میں گئی خوب بن سور کر کے ان کو کوئی ادا پسند آر سے کھینچا ان لڑکیوں کو باپ کو پہلے فائرنگ کر کے گولی ماری وہ کراچی کی جھاڑیوں میں باہر شہر کے جنا کیا منہ کالا کر کے پھر ان کو ان کو جان چلا دیا یہ بے پردگی کا آزاد ہے جبکہ حکم یہ ہے کہ شادی بیاہ میں سادے کے میں جاؤ اگر گھر سے نکلو تمہارا حسن تمہارے شوہر کو مبارک ہو میں جبکہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کوئی حسین لڑکا نظر آئے اور اللہ سے باتیں کرو کہ خدا اس کے حسن کو اس کی بیوی کے لیے مبارک کرنا بھائی کوئی بیوی اپنے حسین نوجوان کا دوسہ لے لے جائزہ نہیں اور اگر کوئی حسین لڑکی پر نظر پڑ گئی اچانک بلا ارادہ تو یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کے حسن کو اس کے شوہر کے لیے مبارک بدھ آج میرے پاس اتنی تعویذ لینے آتی ہیں روتی ہوئی لڑکیاں آ رہی ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں کہ میرا شوہر ہے فلمی دنیا میں پھنس کر غیروں کو طرف رائے ہے مجھے کی طرف سمجھنا ہے گھر گھر آزاد اور مجھے یہ تعلیم مل جاتی ہے کہ میں اس مضمون کو نہ بیان کروں بتاؤ مطلب پورے دو دن سے مجھے اتنا سبنا اتنا پریشانی اس کی بیوقوفی کی طرح کہ جس کی حد میرے پاس تعویذیں لینے والی اکثر عورتیں آ رہی جو اپنے شوہروں کی نگاہی نائب سے محروم ہیں اور کیوں اسی فلمی دنیا اسی فلمی دنیا اسی بدر میزری اور وہ تجھے حسن کم ہے میری تو قسمت گئی میرے ماں باپ نے تجھے ٹھیک سے نہیں دیکھا کیوں اس لیے کہ سڑکوں کی چیزیں جو ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنا معاملہ سنو سڑک کی سیر شیطان ان کو زیادہ لائٹ مار دیتا ہے اس کے کرتا ہے سڑکوں پر پھرنے والی عورتیں زیادہ حسین لگتی ہیں عورت کی بیوی کم حسین لگتی ہے یہ شیطانی سے کرنا اللہ نے جو دن دیا اس پر راضی رہو یہ ہماری دیویا مسلمان جنت میں انشاءاللہ شاء اللہ ہو کر دی جائیں گی جس کو پوچھنا ہے حدیث میں کھول کر دکھاؤں گا میرا تو دکھانا الحمدللہ للہ موجود ہے کرائی چیز کو کرائی چیز سمجھو کسی کی چیز کو دیکھ کر للچانا اپنے دل کو تڑپانا اس سے بہتر بہتر اس سے انسان ہو ایک صاحب آج اسپتال داخل ہوئے آج سے پندرہ سال پہلے ایک نرس بے کربا کم عمر سے لگا لگاوٹ ان کی بیوی اور خاندان میرے پاس رو لگا تو ہم تو مر جائیں گے میرے شوہر کے لیے دعا تعریف کرو بہت میں بھی ہوا تعویذیں دی گئی جا کے تب جا کے اس سے جان بچی اور وہ خاندان جس میں آگ غم کی آگ لگ گئی تھی تو خاندان غم سے بچ گیا یہی مضامین کی ضرورت پڑتی بہت سی خاتون ایسی لڑکیاں جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور اصلاح کا تعلق مجھ سے رکھی ہے انہوں نے خط میں لکھا کہ تمہاری تقریروں سے مجھے بے حد فائدہ پہنچا اور ہم بدل سے اب اخبار میں بھی مردوں کی تصویر نہیں دیکھتے بتاؤ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں نوجوان لڑکیوں کو الحمد للہ فائدہ اتنا ہو رہا ہے میرے پاس خطوط آ رہے ہیں ٹیلی فون آتے ہیں کہ ہم آپ عورتوں کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے کہ آپ کی مجلس میں آنے سے ہمارا بہت گنا چھوٹ ہے لیکن ایسی کاغذ سے ہم کیا کہیں کہ جس نے میرے دل کو زخمی کر دیا اس حماقت سے میں خدا سب کو بتائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو خدا اس کو ہدایت دے اگر اس کو مجھ سے مناسبت نہیں میری باتوں سے فائدہ نہیں تو دعا کیجیے کبھی نہ آئے میرے یہاں کیونکہ اس کا آنا بیکار ہے یہ تو فائدہ نہ ہو تو کیوں اپنی زندگی ضائع کرو دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ لیکن ڈاکٹر کی اصلاح کا حوصلہ مت کرو اس نے فون پر میری اصلاح کرنے کی کوشش کی اور مریض ڈاکٹر کو مریض کو کیا حق ہے کہ ڈاکٹر کو مشورہ شرح ہمارے علاج سے تم کو فائدہ نہیں جاؤ دوسرے ڈاکٹر کیا دوسرے ہاسپٹل میں داخلہ لے یہ تو ایک روحانی بیماری کا اسپتال ہے یہ عام تقریر نہ سمجھو جیسا جگہ جگہ تقریریں ہو رہی ہیں تو جس کا دل چاہا اس کی تان پکڑ دی یہ روحانی ہاسپٹل یہاں کسی مریض کو اس کی اجازت نہیں تو مجھ کو مشورہ دو اگر فائدہ ہوتا ہے رہو نہ فائدہ ہو جاؤ خواجہ صاحب کا شیر جائے جسے مزدور نہ زاہد نظر آئے جائے جسے مزدور نہ زاہد نظر آئے اور بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے جائے جسے مجلوب نہ زاہد نظر آئے اور بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں ہو اور دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے فرزانہ جس سے بننا ہو جائے وہ کہیں ہو دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے سوبار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا وہ آئے ادھر اور پر بسر آئے اب تک تمہارا محتاج نہیں ہماری عزت اللہ کے بھی شمس الدین تبریزی کو ایک ہی خلیفہ ملا جلال الدین رومی ساری دنیا میں ٹنکا پٹ گیا عزت اللہ کے ہاتھ میں گئی بیس سال سے میں اپنی اپنی تقریر پر لوگوں کا شکریہ سن رہا ہوں اور دعائیں لے رہا ہوں اور بیس سال کے بعد پہلی وجہ ایسا ٹیلی فون ملا مجھے کہ تمہاری تقریر میں قبرستان میں تم حسن کی جو ترقی اور پوسٹ مارٹم کرتے ہو اس سے تو حسن کی اس سے عورت کی بے حرمتی ہوتی ہے یہ عورت کی ہمت ہو رہی ہے جگہ جگہ کے اسٹر پر بھی کھڑے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پردہ پھرنے والی عورتوں کے لیے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے لڑکوں کو بھی اس میں میں شامل کرتا ہوں بہت سے لوگوں کو نوجوان لڑکوں سے اس بازی کا مرض ان کے گال اور ان کے کالے بال اس میں شامل نہیں بڑے بڑے بڈھے ہونے کے بعد ان میں کیا رہے گا وہ جو میرا شہر ہے کمر کے دسلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی اب اس میں بھی ڈبے ہے اچھا سنیے اب اس عورت سے جس نے مجھے فون کیا میں اسے کہوں گا کہ تم مولانا رومی کی خبر پر جا ترکی ترکستان اور پورنیا میں جا کر مولانا جلال الدین رومی کی خبر پر تم تم یہی بات کہتے جو تم نے مجھ سے بات کی کہ جو عورت کی بے حرمتی ہو رہی ہے اپنی شیرا آدمی کا سے جاتو مشک مارو اپنے غرب اے اے انسانوں اے ایمان والوں جن کے زلف کالے کالے اب مشک بار ہیں مشک خوشبو آ رہی ہے گھونگر والے ہیں گر ہیں عقل کو اڑا لے رہے ہیں عقل کو اڑا رہے ہیں جن پر ایمان مت دو ان پر دھیان مت دو آخری وہ دن میں جس پہ تیر کر یہ جب بڈھی ہو جائیں گی تو ان کے ان کی چٹیاں جو ہے وہ بڈھے گدھے کی بیماری ہوگی یہ کس کا کلام میں آتا تھا بتاؤ بتاؤ بھائی مولانا جلال الدین رومی کے شہر فارسی کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ خبردار کسی کی کالی دور کو مت جانا بڑھاپی میں ان کے کالی چوٹیاں کیا معلوم ہوں گی آخر جس پہ تیر رکھو ہر تیر مانے بڈھا ہاں، ہمیں نہ سمجھ لینا تیر کے مانے تیر کئی ہوتے ہیں تیر کے مانے بڈھا اور میں گدھا گدھے گدے بڈھے گدھے کی تم معلوم ہوتی کس پر جان دے رہے ہو کہاں جان دے رہے ہو اب آپ بتاؤ بھی کہتے ہو کہ بھائی مارا آدمی کی اور کتاب ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہاں بھی یہ حرمتی نظر آ رہی ارے اپنا احترام لے کے کہیں کا تم دور ہے یہاں سے مجھے نہیں چاہیے ایسے ایسا سامعات نہ ایسے سامل جن کی اتنی بھی کھوپڑی نہ کر نہ ہو ایسے نادانوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلا وجہ اپنی زندگی ضائع کرتی ہے میں اس سے کہتا ہوں خبر کر رہا ہوں ہمارے یہاں بتاؤ تم نے رشتے پیر یہ مچھلی کا معروف کیسے اس سے نوجوانوں کی یعنی تو شیخ اس سے امت امت کے حالت ہوتی ہے اور میں ایک بات اور بتا دوں اگر تمہارے شوہر بھی یہ شہر سن لیں وہ اپنی بیوی کو تھوڑی حقیق سمجھیں گے ہر ان کی نظر غیروں سے بچ جائے گی دوسری عورتوں سے اور تمہاری قدر بڑھ جائے گی یاد رکھو جس کا شوہر جتنا زیادہ اللہ والا بنے گا ان اشار سے میری ایسی تقریروں سے ان شاء اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے فضل کرم سے اگر تمہارے شوہروں کو دنیا جتنی بے پردہ پھرنے والی عورتوں کے بالوں اور گالوں سے نفرت ہو جائے تو تمہارا شوہر تمہاری عزت کرے گا یہ مسئلہ بتا رہا ہوں جتنا شوہر متقی ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کی محبت بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب غیروں کو غیر عورتوں کو نہیں دیکھتا میری اسی اسی تقریروں سے گنیاش کرتا ہوں جو اس کے پل میں دوسری عورتوں کے گال اور کالے بال سے نفرت ہو جائے گی تو تمہاری بھی قدر ہوگی اگر تمہارا شوہر آگ جھانک کرے گا اور حسن کا احترام کرے گا تو تمہارا بھی سمجھ لو کیا ہوگا ہمیں اسے بدگمانی کا بار بار میں حسن کا احترام کر کو کوئی کہتے صاحب ایک احترام میرے ساتھ ہی ہے آپ ان کی کمین کر رہے ہیں یا میں کہہ دوں کہ جو گناہوں سے عیش و عشرت ملے نافرمانی سے جو عیش و عشرت ملے اللہ کے غذب اور ناراض کرنے سے ایسی عیش و عشرت کا لانت تو جناب عشرت صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہتے ہیں صاحب آپ نے میری بھی اور متی کر دی یہ عشرت صاحب بیٹھے گی ارے مضمون کو بھی تو سمجھو بھائی کہ کون سی عشرت پر میں لانت بھیج رہا ہوں جو اللہ کی نافرمانی کے راستے سے عشرت حاصل ہو اس عشرت کے لانت ہے اب اس میں صاف کھڑے ہو رہا سب بابا آپ نے میری بے حرمتی کر دی کیا ہے ایسی کاغذ سے خدا بچائے گا یہ قہر ہے اللہ کسی گناہ کا عشرت پر بھی لائیں بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جاپن سے بھاگے جا رہے ہیں ایک نے نکاح حضور آپ بے خوشی اس کی دور کر دیجیے آپ تو کوڑی کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ اچھا ہوتا ہے اندھے کا ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کو آنکھ مل جاتی ہے اور سفید دار والوں کو اچھا کر دیتے ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ آپ بےکوش سے بھاگے لا رہے ہیں آپ ہاتھ پھیر دیجیے اس کی بے خوشی دور ہو جائے تو ہمارے سلاح نے سنا ہے کہ اب اللہ کی کا آزاد ہوتا ہے خدا کرتے ہیں دہی ہفتے کا یہ تورہ کرے گا میں کہہ دیا کہ آج سے مجھے کوئی صاحب کے لیے فون نہیں کریں گے نہ ایسا خط لکھیں گے میری اصلاح میرا شوق کافی ہے میری اصلاح کی فکر چھوڑو تم اسپتال بدل دو اگر میری ڈاکٹری یہی کام نہ دے رہی آپ کو تو میرا مستقبہ میرا ہاسپٹل میری خانقاہ چھوڑ کر کے دوسرے خانقاہوں کا چلے جائے وہ اس مریض کو کبھی فلاح نہیں ملے گی جو ڈاکٹر کو اصلاح کرنے لگے گا ملالی قاری رحمتہ اللہ علیہ ہیں من ایک طرف والا شہ تھی جس نے دینی مربی پر اعتراض کیا وہ نظر ایلے ہی امتفاد نے اس کو حقیق سمجھا لا دیا اس کو کبھی اطلاع کبھی اس کو فلا نہیں سکتی جس جتنا حکیم رد اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی دینی مربی سے جتنا گمان جتنا ادب جتنا اکرام ہوگا اتنے ہی زیادہ اس کو فائدہ پہنچتا یہ راستہ اللہ والوں کا یہ روحانی راستہ یہ جو عام عام لیڈر قسم کے جو پھر رہے ہیں لٹریچر لکھ جلدی کر کے اور بزرگ بن گئے کسی بزرگ سے اصلاح نہیں کرائی اس قسم کے لٹریچر پڑھنے والی عورتوں دن کے اندر ایسے جراثیم ہو سکتے جن کو اندر جن کے بھٹی میں بدتمیزی شروع سے دلائی جاتی ہے جن کو اعتراض کرنا ان کا ہوتا ہے صحابہ سے لے کر کسی کو نہیں چھوڑتے سب کا اعتراض ان میں یہ خرابی ان میں خرابی ہمارا راستہ بزرگوں کے ادب کا راستہ اس قسم کے لٹریچر پڑھنے والے اور لکھنے والے یہ وہ راستہ نہیں یہ راستہ وہ ہے خدا جو توفیق ہے ادب اللہ ہم آپ کے ادب کی توفیق مانگتے ہیں اور یہ ادب میں مدد لے رکھتے یہ اعظم اللہ کے فرض سے محروم ہوتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی اس مجازی کے پانچ علاج میں بتا رہا تھا نمبر ایک کیا ہے لا الہ الا اللہ پانچ تصویر نمبر دو اپنے اپنا اور اس معشوق یا سو تو قبرستان میں ایک دن کیا حال ہوگا آنکھیں کیڑے لیے پھر رہے ہوں گے ایک ایک بال کو کیڑے لیے چکر لگا رہے ہوں بالوں کے اجزا دکھا جائیں گے معشوق ہو یا معشوقہ اس میں عورتیں اپنے لیے نہ سمجھیں یہ پردہ پھرنے والیوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان کے چکروں میں نہ پاؤ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مراقبے سے دل میں نفرت آ جائے گی حرام جہاں سے حلال سے میں منع نہیں کرتا حلال کی بیوی ہو بے شک اس سے محبت کرو آپ پتا کرو لیکن میرا شیپ یہ ہے کہ جب نہیں جب نہیں کی مجھے حلال کی میں کیوں کیوں چھوٹ کے میں حرام کی یعنی جن کو پاس جن کی شادیاں نہیں ہوئی یا ان کی بیوی بیمار ہو گئی بدھی ہو گئی تو وہ ادھر ادھر آپ خراب نہ کریں نمبر ایک علاج کیا ہے خاص تصویر اللہ اللہ کے درمیان درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرنا پڑوں ان شاء اللہ اس کی برکت سے خلق خیر اللہ سے پاک اور اللہ کی محبت سے ہو جائے گا نمبر دو اپنا بھی سوچیں ایک دن مرنا ہے قبر میں اور اور وہ یا معاشو کا بھی قبر میں دونوں کے جسم بگڑ گئے مٹی ہو گئے ڈھیلے دونوں مٹیوں سے پوچھ لو قبر کھود کر کے آشیف صاحب کی بھی اور معشوق صاحب کی کئی مٹیوں تمہاری وہ تمام چیزیں کہاں سے چلی گئیں تمہارے وہ آزاد معاشرے کہاں چلے گئے گناہوں کے آزاد کہاں چلے گئے تمہارے حرام لے کے لانت لے کر گئے تم نیکن سنت تھا نیک لمبے دنیا سے چلے گئے ان کے سنت اور طریقوں کا ذکر ہو رہا ہے گزرئی کمینے تھا اور کمینی نالائق عورتیں چلی گئی گنا بدکاری سے آج ان کے طریقے ان کے چرچے ہو رہے ہیں اور ان کو برس لو کلی گھروں کا کیا حال کتنی عورتوں کتنے لوگوں کو بدنظری کی دعوت دے رہی ہیں لمبی پھرنے والی یہ ساری لانتیں ان پر پڑیں گی جتنے مردوں نے گناہ بری نظر سے دیکھا یہ گناہ بھی انہیں عورتوں کے سب کو جائے گا جو بے پردہ اپنے کو دکھا رہے ہیں نمبر تین کیا ہے کہ قیامت آئے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اپنی جوانی کہاں جایا کی آنکھوں کو کہاں استعمال کیا یہ آنکھ تیری ماں باپ نے دیا تھا یا میں نے پیٹ میں تیری آنکھ بنائی تھی اور اس میں روشنی کا خراب میں نے رکھا سوالات ہو رہا ہوں یہ تمہارے ہوش قیامت کے دن بولیں گے سنو ہمارا آدمی راہ آپ دیکھو احترام کیسا ہوا ہے ہاں رحمۃ اللہ علیہ جماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن زبان پر مہر لگ جائے گی حلو میں نفتی والا فراہم جو تنظیمہ نفل والا فواہ متشد وال وہ روحنگ ماں کانوں جب کہ وہ ذہنی قیامت کے دن اللہ زبان پر مہر لگائے گا ہاتھ کیا کہے گا سنو ہی کا ہاتھ بولے گا کہ ہم نے کیا کیا گنا کی دست بوئے منسونی دوسری بان دست گوئے دوسری بان ہاتھ کہے گا اللہ ہم جیب کا کیا کرتے تھے چوری کرتے تھے وہ لب گو ایک منسونی گوشی دان میں نامہ عورتوں کا اور حسین لڑکوں کا چنا لیا کرتا ہوں یہ ہو خود بولیں گے آپ بتاؤ مارونی کو بھی کہہ دو کہ انہوں نے بھی حسن کی بے حرمتی کر دی قبرستان پر ترکی پر وہ ہے مولانا رومی جی۔ لب گوش گوشی دان گاؤں بولیں گے کہ یہ سمبت لوگوں سے نہ محروم لڑکیوں کا اور حسین لڑکوں کا سننا لیا کرتا خود بولے پتا چلے گا بہت کے لیے کہ کتنا احترام تمہارے ہوٹوں کا ہو رہا تم نے اکثر کا اسے نہیں سنا تھا جو کرتا ہے تو چھپ کے ہلے کہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے یاد رکھیے یہ حجت ہے تین نسخہ ہو گیا نا اور چار نسخہ چوتھا کیا ہے چوتھا کہ حسینوں سے قریب نہ رہو لڑکا ہو یا لڑکی کیونکہ مذہبی شرابی فرماتے ہیں جب کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے لاپتل نہیں فرمایا لا تقرب فرمایا یہ نہیں فرمایا لا تقرب جنا جنا مت کرو فرمایا لا تقرب جنا جنا کے قریب ہی مت جاؤ کیونکہ انسان کی فطرت ہے جو قریب رہے گا ہنسیوں سے اب کوئی رکھ لے لڑکی کو بچے گا اس کے ایشو سے یہ ہوسٹس کی نوکری دلا دو اپنی بیٹیوں کو میں نے آنکھوں سے دیکھا جہازوں پر رات دن سفر کا اتفاق ہوتا یہی ہماری لڑکیاں ہیں کسی معذر گھرانے کی لیکن وہاں کس طرح سے ہوتی ہیں کھانا لے کر اور اتار کر اور پھر پائلٹ جو لڑکے ہوتے ہیں وہاں وہ ایئر ہوسٹسوں کے ساتھ ہوائی جہاز کا حملہ جوان نوجوانوں کا بھی ہوتا ہے میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ کسی سیٹ پر مل کے بیٹھے ہوئے کام سے کان ملا کر اور سب سے بڑی یہاں تک کہ ایک ایک ہوسٹس میرے شیخ اور میں بیٹھا ہوں اور ہنس کرنے جا رہا ہوں اور اپنے گھٹنے میرے گھٹنے سے لگا کر اتنی قریب سیٹ تھی تو ہم لوگوں نے فوراً ہم نے کوئی اطلاع دی کام جو پائلٹ والا دوست کچھ جانے والے میرے لڑکی سے گئے تو کہیں اور جا کر بیٹھ جائے یہ آپ کی بہت بیٹیاں وہاں کا یہ نظارہ نظارے بازی اور وہاں ان کے حسن کی یہ بے حرمتی ہے کہ آج کی تقریب کی بے بے سے حرمتی ہو رہی تمہیں اس کا کام نہیں ہوا کہ بہو بیٹیاں باہر بے پردہ جو رہی ہیں اور لمبے ان کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں وہاں بے حرمتی نظر نہیں آتی خدا اس کے اصل سے آزاد دور کرے جس نے مجھے ٹیلی فون کیا جہاں طبیعت میں دور رہو اسے بس یاد رکھیے اس کو حسن سے دور رہو لڑکا ہو یا لڑکی بھاگو وہاں سے ورنہ بچے گی نہیں باری کی عزت بتلا رہا ہوں بار بار اس معاملے میں جنہوں نے لڑکیوں لڑکوں سے قریب رہے کی عزت بھی ختم ہو گئی اور پکڑے گئے اتنا ہم اس لیے اپنی ہمت جب اللہ تعالیٰ ہم کو کمزور قرار دیں کہ لا تب پھر کا حدود اللہ اللہ کے حق کے قریب نہ رہنا کیونکہ تم کمزور ہو لہذا جو پہلوانی دکھائے گا اس کا منہ کالا کرے گا جیسا ایک دن میں نے صحیح چھ مہینے کی بات صحیح آہستہ آہستہ اس کی محبت کا جائز گھسے گا اور پھر اسی لڑکے کے ساتھ بکیری کٹھا ٹکڑا جائے گا اس لیے حسینوں سے دور رہو امر لڑکوں سے دور رہو چھوٹی چھوٹی داڑھی والے لڑکوں سے بھی دور رہو جن کو دیکھ کر میلان ہوتا ہوں کیا نسخہ ہو گیا کیا نسخہ ہو گیا نا ہاں پانچواں نسخہ جو ہے دوستوں بڑا مزیدار ہے اس میں کوئی محنت نہیں بہت لطف پاتا وہ کیا ہے اللہ والے سے آپ کو محبت ہو مناسبت ہو اس کی صحبت میں جانا اور بیٹھنا آپ بتاؤ جس جس کو کسی دینی مربی سے محبت ہے اس کو دیکھنے سے مزہ آتا ہے نہیں بولو بھائی جلدی ہاں ارے اتنا مزہ آتا ہے کہ مفتی محمد حسن انورسری رحمت اللہ علیہ جامعہ آشفیہ لاہور کے بانی بہت بڑے عالم مفتی حافظ فرماتے ہیں کہ حضرت خانی اللہ علیہ سے میرے مولانا شفیع صاحب ایک نظر آپ کو دیکھ لینا ایک ہزار سال اگر میرا سر سردے میں رہے شکریہ میں اور اس کے بعد ایک نظر آپ کو دیکھ لوں ہے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا یہ یہ پانچواں نمبر جو ہے یہ روح ہے دین اسی سے پھیلا ہے اکبر الہ آبادی کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ وادوں سے نظر سے پیدا نہ کتابوں سے نہ وادوں سے نظر سے پیدا اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا جس کو گے نہ کتابوں سے نہ رازوں سے نہ زب سے پیدا اور دل ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اسلام پھیلائی نظر نبوت سے اس کے بعد علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی نظر سے دین پھیلا اس کے بعد تعلیم کی نظر سے دین پھیلا اس کے بعد آج قیامت قبل اللہ کی نگاہوں سے دین پھیلا بس مضمون ختم ہو گیا میرا اب مجھے کچھ جو ہے ہاں دیکھو بھائی چودہ اگست میں ہے پروگرام بنایا گیا نظام مگر کیونکہ نظام نہیں سمجھتے آج کل لوگ پروگرام سمجھتے ہیں میں انگریزی بولنی پڑتی ہے لہٰذا لہذا چودہ اگست کا کیسز میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ کسی طرح حاصل کر لیں پاکستان کی سلطنت اسلامی ہے یا نہیں اس میں میں نے دلی سے جواب دیا کہ اسلامی شریف سلطنت کی تاریخ یہ ہے کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد کے مفتی محمد شفی صاحب جیسے علماء کا شہر فرماتے ہیں مولانا علی سے انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت والا نے فرمایا حکیم الامت مولانا صاحب رحمۃ اللہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملت میں اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ وہاں کا مسلمان بادشاہ ہو بادشاہ مسلمان ہو اور اسلامی قانون جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو پھر وہ کسی بڑی مملکت سے ڈر جائے یا اپنی ملکی نالائکوں سے ڈر جائے اپنی بشری ایمانی کمزوری سے نہ نافذ کر سکے تو وہ اسلامی سلطنت اسلامی سلطنت ہی رہے گی کیونکہ اس نے اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا استعمال قدرت کے استعمال نہ کرنے سے تو مجرم ہوگا وہ مسلمان بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر لیکن وہ مملکت اسلامی رہے گی جہاں کی اسلامی قانون کی قدرت حاصل ہو وہ قدرت ہے آگے ہمارے وزیر اعظم کو بالکل بے شک حاصل ہو لہذا اس پاکستان کی ایک انچ زمین پاکستان کی ایک انچ زمین کے لیے دام دینا شہادت ہے بزرگوں اور یہ اللہ اور علماء دین کی آہ نالوں اور دعاؤں سے پاکستان بنا ہے خدا تعالیٰ ہمارے نولیا اور بزرگوں کے خطے میں جن کو ان کو تولیا سمجھتی ہے کل علماء اور اولیاء اللہ نے اس کو بنانے میں میرے سامنے نے محنتیں کی میرے شیخ بھی شامل ہیں شاہد الغی صاحب رحمۃ اللہ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس سلطنت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہندو کی غلامی سے بچائے ایسے بیوقوف رازے ہیں کہتے ہیں اس سے اچھا تو ہندو لے لے سکتے کتنا بڑا جملہ ہے یہ خدا اس کو توبہ نصیب کر دے اور اللہ اس کو معاف کر دے ورنہ بہت خطرناک جملہ ہے تو یہ چودہ اگست کا کیشپ یہاں ہماری خانخواہ سے ساتھ لے لے ان شاء اللہ اس میں بہت اور لگامیں بھی ہیں بہت مفید ہے ہمارے سب دوستوں نے کہا کہ اس کیسٹ کو اعلان کر دیا جائے اس کو حاصل کر لیا جائے اس میں دین اور یہ بھی سب چیزیں پاکستان کی تاریخ اور بہت سی باتیں رکھی ہیں نمبر دو اٹھارہ انیس بیس اکتوبر کو لاہور میں سیاحت المسلمین جس کے بانی اور جس کے قائم کرنے والے حکیم محمد مجدد ملت مولانا شفری صاحب حامی رحمت اللہ علیہ یہ اٹھارہ انیس بیس اکتوبر کو ہو رہا ہے پچھلے سال بھی ہماری دوگی گئی تھی جس میں بہت سے جوگی بیٹھے ہوئے تھے کچھ روگی تھے کچھ نروگی تھے پھر بعد میں وہاں سے ماشاء اللہ نروگی ہو کر آیا یعنی سوبر کے صالحین سے لہذا اس سال ہی جن کو جانا ہو ساڑھے تین سو روپیہ ایک طرف کا کرایہ ہے air condition lower air condition کا لہذا جو ایک طرف جانا چاہتے ہیں وہ جمع کرا دیں ساڑھے تین سو روپیہ اور جو آنے کا بھی جو چاہتا ہے وہ سات سو جمع کرا دیں اگر ساتھ چلنا چاہتے ہو الگ سے جانا چاہتے ہو الگ سے جائیں تین سو ساٹھ روپیہ ایک طرف کا تو یہ میں نے بتا دیا میں چاہتا ہوں کہ ایک پہلے ہی سے اتنے زیادہ آدمی ہو جائے کہ پوری بوگی ہماری ہو اذان اور نماز <laughs> اذان دیتے ہوئے اللہ کی زمین کو گواہ بناتے ہوئے اس کو سفر کیا جائے جن کو میرے ساتھ چلنا ہو وہ آہستہ آہستہ مجھ سے مل کر کے اس میں وہ کوشش کریں کہ پوری بوگی میں کوئی اور خیر نہ آئے نہ ملا غیر ہو گئی خیر اور نہ تلوار چل گئی ہوتی بس یہ سب سن لو اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا کہ سلا رحمی کا خاص خیال رکھو اور رحم اس کو کہتے ہیں سلا رحمی عام لوگ اپنے ہی ماں کو سمجھتے ہیں لیکن اللہ مایوس سے سید محمود نسل بغداد تصویر کو فرماتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد بیوی کے ماں باپ بھی سلا رحمی یعنی خون کے رشتوں کے برابر ہو جاتے ہیں یعنی جس طرح کے ماں باپ کا ہے اور ماں باپ کی اور نانا نانی دادا دادی کے حقوق ہوتے ہیں ایسی بیوی سے جو رشتے بنتے ہیں ان کا حق بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے یعنی وہ سلا رحمی میں داخل ہو جاتے ہیں آپ کے بعد مانی تصویر پیش کرتا ہوں المراد الفریدار نسل زمین جہتی نسا یعنی وہ رشتے دار جو نصب خاندان سے اور جو رشتے بیوی سے بنتے ہیں عورتوں سے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں گے دوسری بات یہ کہ بات چیت تو درست ہوگی ہوتی سبیرا اس سے بھی کوئی بات مت نکالو ورنہ بعد میں روتے روتے ناک ختم ہوتا ہے اور پھر کوئی علاج ہی نہیں ہوتا جو بات کہو ایسی کہو جس سے جوڑ پیدا ہو ایسی دل دکھانے والی بات مت کرو جس سے توڑ پیدا ہو اس لیے تم ہمارے کو کہیں پھر تمہاری نیکیاں اللہ کو فرما بنوا دے گا جس میں تم کا ترجمہ یہ ہے صحابہ کی روایات سے اور آخر میں فرمایا کہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو نکاح نہیں کرے گا میں ربے گا سے سمجھوں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو قدرت رکھتے ہوئے بھی نکاح نہ کریں اور اگر کوئی معذور ہے مجبور ہے روٹی کپڑا نہیں دے سکتا مکان نہیں ہے اس کا رشتہ ہی نہیں لگتا یا زیادہ بڈھا ہو گیا جہاں رشتہ دیتا ہے تو وہاں بدھی ملتی ہے کہتا میرا ان سے سوری ہے تو ایسی صورت میں بہت اولیاء اللہ بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی جس میں کسی حافی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محی الدین ابو بکریہ نوری رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے اور علامہ تفتہ جانی وغیرہ ہیں لہٰذا کسی کو حقیق نہ سمجھو جس کی شادی نہ ہو وہ یہ نہ ہوگی اس سنت کا تاریخ بہت سولیا اللہ بھی ایسے معذور ہوئے ہیں جن کو مجبوراً جنہوں نے شادی نہیں کی ان کو کوئی مجبوری ہوگی ان کو اچھا بھائی اب غور سے سنیے نیک اولاد پیدا آتا فرمائے اور گھر ہمیشہ خوش رہے اور ہم سب نے جن کے جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوں اور خدا ان کی نکاح کو قبول فرما کر سب کے گھر سے لڑائی جھگڑے دور کر ٹوٹو میں نے ہاں، اور انگلش میں ٹوٹو میں نے اللہ سب کے گھر سے ٹوٹو میں نے نکال دے اور آپس میں خوب دوڑ محبت پیدا کر دے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے تو آپ الحمد للہ